جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرد المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النار سورت التکاثر مکی صورت ہے ترتیب توقیفی ایک سو دو ترتیب توقیفی ہے ایک سو دو اور ترتیب نزولی ہے سولہ ایک رکوع ہے آٹھ آیات ہیں صورت القاریہ میں وزن اعمال کا ذکر تھا کہ اعمال کا وزن ہوگا حساب کا ذکر تھا اس صورت میں نعمتوں کا ذکر ہے کہ نعمتوں کا حساب ہوگا اس صورت میں اس کی تنبیہ ذکر فرمائیں گے صورت کے شان نزول ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت انصار کے دو قبیلوں یعنی بنی حارثہ اور بنی حرس ان دو قبیلوں نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا ایک قبیلے نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں ایسی ایسی بڑی بڑی شخصیات ہے کیا ایسی شخصیات تمہارے قبیلے میں موجود ہے تو دوسرے قبیلے والوں نے بھی یہی بات کی کہ ہمارے قبیلے میں ایسی شخصیات ہے جو تمہارے قبیلے میں نہیں ہے تو زندوں پر فخر کرتے کرتے یہاں تک نوبت آگے کہ مردوں تک بات پہنچی تو کہنے لگے قبرستان چلو قبرستان کی طرف چلو ہمارے قبیلے میں جو فلاں تھے ان جیسے تمہارے قبیلے میں تھے تو دوسروں نے بھی دوسرے قبیلے والوں نے بھی قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہی بات کہی تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی اللہ کو متقاص ترمیزی شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب کے بارے میں شک کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کو متقاصر نازل ہو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت اب بن حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لو ان لابن آدم وادیین من مال لتمنى واديا ثلاثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب کہ ابن آدم کی مال کی دو وادیاں ہوں تو یہ تیسری وادی کی تمنا کرتے ہیں کہ مال کی ایک تیسری وادی بھی بن جائے تو بنی آدم ابن آدم کا جو پیٹ ہے یہ نہیں بھرتا مگر مٹی سے اس اس کو ہم یہ حدیث ہے اس کو ہم قرآن کی آیت سمجھتے تھے یہاں تک کہ اللہ کو متقاصر نازل ہوئی اور حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صورت کے شان نزول یہ ہے کہ قریش کے دو قبیلے عبد مناف اور بنی سہم عبد مناف اور بنی سہم کسی مجلس میں اپنے اپنے مفاخر ذکر کر رہے تھے یعنی ہمارا قبیلے کے اندر یہ یہ باتیں ہیں ہمارے قبیلے میں ایسی ایسی لوگ ہیں ایسے ایسے مالدار لوگ ہیں تفاخر کی باتیں کر رہے تھے تو اس پر یہ صورت نہ چلی تو یہ مختلف شان نزول ہے اس صورت کی اس صورت کی فضیلت کو ذرا سمجھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ روزانہ قرآن پاک کی ایک ہزار آیات تلاوت کر لیا کرے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار آیتیں کون پڑھ سکتا ہے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی میں اللہ کو متکاس اور پڑھنے کی طاقت نہیں کہ یہ ایک ہزار آیات کے برابر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شخص رات میں ایک ہزار آیت پڑھ لیا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہنس رہا ہوگا کیا گیا رسول اللہ ایک ہزار آیات پڑھ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کو متقاصر یہ صورت اخیر تک پڑھی اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ صورت ایک ہزار آیات کے برابر ہے جی۔ اب آئیے ترجمے کی طرف اللہ کو متکاثر اللہ غافل کیا اللہ باب افعال سے غافل کیا کم تم کو غافل کیا التکاثر کثرت نے تکاثر نے ہونا باب تفاعل سے کثرت میں ایک دوسرے پر غلبہ کرنا کثرت میں ایک دوسرے پر غلبہ کرنا تو اللہ کو متقاصر تم کو کثرت کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ زور تم اس کا ہوتا ہے ملاقات کے لیے جانا زار یا زوروں سے ملاقات کرنا تک کہ تم نے ملاقات کی تم ملے المقابر قبروں کو کہتے ہیں قبرستان جہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے کل ایسا ہرگز نہ سوف تعلمون ہرگز ایسا نہیں سوف تعلمون قریب تم ثم كلا سوف تعلمون خبردار بہت جلد تم کو پتہ چل جائے گا كلا كلا لو تعلمون علم اليقين نہیں نہیں لو تعلمون اگر تم کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے علم یقین یقینی طور پر تو علم یقین یقینی طور پر تعلمون تم جان لو لحیم یہ یقین کا معنی ہوتا ہے اعتقاد جازم یعنی کسی بات کو قطعی طور پر جان کر سمجھ میں فہم میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے اس کو یقین کہلاتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ لترون البتہ دیکھو گے تم الجحیم دوزخ کو ضرور تم دوزخ کو دیکھو گے ثم عین الیقین تم پھر تم اس کو بالیقین دیکھو گے آئین کا مانا تھا دیکھنا یقین یقین بال یقین دیکھو گے ثم لتسألن يومئذ عن پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ثم لتسألن پھر البتہ تم سے سوال کیے جائے گا عن نعمتوں کے بارے میں ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی اللہ کو متقاصر تم کو کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے حت زرتم قابر یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو یعنی مر کر قبروں میں پہنچ جاؤ یہ تقاصر ہے نا اللہ کو متقاصر کثرت مال اولاد دنیا کا ساز و زمان اور جماعت اس میں سب کچھ آ گیا مال بھی آ گیا اولاد بھی آ گئی دنیا بھی آ گئی جماعت تو لوگ مال میں دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے حقیقی مقصد کو یعنی اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی کی طرف اس سے کوئی دن ہان نہیں دیتا یہ غافل ہو گئے یہی چیز ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول بن آدم مالی و مالی اے آدم کے بیٹے تم میرا مال میرا مال ہی کہتے رہتے ہو حالانکہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ایپا ہوا ظاہر بن و تاریخ ہو تم اسے چھوڑ کر جانے والے ہو تو ایسے مال کے وارث کوئی اور ہوں گے آج جس مال کے لیے تم محنت کر رہے ہو میرا مال میرا مال کہتے ہو وہ تمہارا نہیں اور تمہارے ایک کام وہی آئے گا جو تو کھا لیا پہن لیا بھیج دیا اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا جو صدقہ کر دیا وہ کام آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں و ہو و املوح آلو اس کے گھر والے مالو ہو اس کا مال و امل اس کا عمل اور دفن کرنے کے بعد دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اہل عیال واپس آ جاتے ہیں مال واپس آ جاتا ہے عمل باقی رہ جاتا ہے انسان ساری زندگی مال اور اہل کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے حالانکہ انسان کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے تھی عمل کی فکر کرنی چاہیے تھی جو اس تک قبر جو اس کے ساتھ قبر تک یہ اعمال جاتے ہیں فرمایا کل سوف تعلمون بس مرنے کی دیر ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے بہت غلط کام کیا اور تاکید کے طور پر دوبارہ فرمایا سم کل سوف تعلمون تم بہت جلد جان جاؤ گے کل لو تعلمون علم الیقین اگر تمہیں یقین علم کے ساتھ جانتے کہ جزائے عمل ضرور وا ہوگا یعنی عمل کی جزا یہ ضرور ہوگا اور اس کے مطابق اپنے عمل جاری رکھتے تو آگے چل کر کوئی دشواری نہ ہوتی تمہیں یقین اس وقت آئے گا جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے حالانکہ یہ یقین تمہیں اس دنیا میں ہونا چاہیے تاکہ تمہیں خوف پیدا ہو اور تمہیں معلوم ہو کہ مثقال خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى اگر انسان غور کرے تو انسان کو جنت اور جہنم اسی دنیا میں نظر آ جاتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ انسان جانتا ہو تو اصل میں یقین سے محروم ہے انسان تو اس وجہ سے یہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے جب جہنم سامنے نظر آئے گی لارا الجحیم اس وقت یقین آ جائے گا اس وقت تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے افسوس کا اظہار کرو گے کہ ہم کس گمراہی میں مبتلا تھے پھر البتہ تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے پھر تم سے اس دن پوچھا جائے گا کہ میری جو عطا کردہ انعامات ہے تم نے اس کی کیا قدردانی کی کتنا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا وسیع ہے بڑا وسیع ہے ترمیز شریف کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو کھڑا کیا جائے گا ان سے چار باتوں کا سوال کیے بغیر ان کے قدم نہیں اٹھنے دیں گے انسان کے قدم نہیں اٹھ سکے گا جب تک چار سوالات نہیں ہوں گے عن عمری اللہ تعالی عمر کے متعلق سوال کریں گے افنا ہوں اسے کس چیز میں فنا کیا عمر کو عمر جیسی عظیم نعمت کو کیسے بسر کیا یہ پہلا سوال ہوگا نمبر دو جسم ہی فیما ابلاح جسم کے متعلق سوال ہوگا جسم کیسے استعمال کیا علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا علم کے مطابق کتنا عمل کیا اور چوتھا سوال مال کے متعلق ہوگا من این تصبہ وفیما انفقہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا اللہ رب العزت نعمتوں سے متعلق سوال کریں گے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظم النعمت و ان دقت ہر نعمت کی تعظیم کرتے تھے اگرچہ وہ چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو لہذا کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہر نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تعدو نعمت اللہ لا سوہا اگر انسان اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگ جائے تو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں بڑی نعمتیں دو ہیں ایک ہے قرآن اور دوسری نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس کے متعلق بھی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے قیامت کو مانا یا تم نے قرآن پاک کو مانا یا نہیں مانا قرآن کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری اس پر عمل کیا یا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یا نہیں ایمان لائے تو پھر اتباع کی یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں صحابہ نے عرض کیا حضور بلغت و ادیتا آپ نے خدا کا پیغام پہنچایا امانت ادا کر دی نصیحت کا حق بھی ادا کر دیا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحسم کے باغ میں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی تھے ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ کہیں دور پانی لینے گیا ہوا تھا تو اس کی بیوی گھر میں موجود تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خاون کہاں پر ہے تو عورت نے بتایا کہ وہ پانی لینے گیا ہوا ہے تو اتنے میں وہ ابو الحسن پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا تو اس نے اپنے باغیچے میں مہمانوں کے لیے چٹائی بچھائی پھر کھجور کا خوشہ توڑ کر لایا اور پیش کیا تو سب نے اس میں سے پکی پکی کھجوریں تناول فرمائی اور میٹھا پانی جو ہے وہ نوش فرمایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے انداز میں فرمایا هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا رتب طیب وماء بارد یعنی یہ پاکیزہ کھجور ہے ٹھنڈا پانی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا روٹی بھی انعام پانی بھی انعام انسان کا جسم بھی انعام ہر چیز انسان غور کرے اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں تو ان نعمتوں کا کتنا قدر کیا کتنی شکر ادا کی سوال ہوگا آگے سورہ ولاسر یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنی تھی منڈے کو انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ شاء اللہ آپ تک بات پہنچی ہوگی یعنی میسج پہنچ گیا ہوگا منڈے کو انشاءاللہ شاء اللہ زاد الطالبین کی کلاس بھی ہوگی اور یہ انشاءاللہ شاء یہ دس گیارہ بارہ صورتیں ہیں یہ بارہ دنوں میں ختم ہو جائے گی تو بارہ دنوں میں یہ بھی ساتھ چلیں گے یہ تفسیر بھی ساتھ چلے گی دیکھیں ابھی دس منٹ ہے دس بیس پہ ہمارا سبق ختم ہوا ہماری صورت ختم ہوئی تو ایک صورت کے ساتھ ہم زاد الطالبین حدیث کی جو کتاب ہے زاد الطالبین وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی وہ کتاب اگر نہیں ہے تو خرید لیں کسی کے پاس نہیں ہے اگر کوئی کمپیوٹر وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ میں پڑھتا ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں زاد الطالبین کی کتاب زاد الطالبین انشاءاللہ منڈے سے شروع کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہ تفسیر انشاءاللہ ختم دو ہفتوں میں انشاءاللہ مکمل انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور کوئی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ